السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق number one three one seven حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں جتنی مرتبہ صبح یا شام مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالی اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں یعنی ہم مہمان بنتے ہیں اللہ میزبان بنتا ہے یہ حدیث یہ حدیث بخاری شریف میں ہے دوسری روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح اور شام مسجد جانا اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنے میں داخل ہے مسجد جانا یہ بھی سبھی للہ ہے بھائیو خالی چلہ لگانا سبھی للہ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ تین چلے لگا دیے وہ سبھی للہ ہے مسجد مسجد میں جانا یہ بھی اللہ کا راستہ چلہ لگانا یہ بھی اللہ کا راستہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا یہ بھی اللہ کا راستہ اللہ کے راستے کی شکلیں بہت ہیں بہت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام مسجد جانا اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنے میں داخل ہے یہ حدیث تبرانی میں ہے اور مجمع زوائد میں بھی ہے اب دیکھو روزانہ ہم صبح شام مسجد جاتے ہیں یہ ذہن کے ساتھ جائیں کہ دیکھو مسجد جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے مہمان نوازی کریں گے میں مہمان بنوں گا اللہ میزبان ہے اللہ کو خوشی ہوگی تو قدم اٹھانے میں کار چلانے میں بھی مدد آئے گی اور مزہ آئے گا اس لیے اس کا یہ حدیث کا استحظار ہونا چاہیے گھر سے نکلے اور نماز کے لیے جا رہا ہے یہ استحزار ہو کہ اب میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں اس کا خاص خیال رکھیں یہ حدیث مستحضر رکھیں اب میرے ساتھ پڑھ لیجیے آپ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ جملہ اللہ تعالی کو بہت پسند ہے بہت پسند ہے بہت پسند ہے ترازو میں بہت وزنی زبان پر بہت ہلکا اور اللہ کو بہت پسند بخاری شریف کے سب سے آخری حدیث یہ ہے اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اے اللہ قرآن تیرا دسترخوان ہے تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے اے اللہ ہمیں وہ تجارت کرنے کی توفیق دے جس سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے لکھا ہو یا متوقع ہو کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے اے اللہ ان کے اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اے اللہ مسلمان بہو بیٹیوں کو سخی سنسار عطا فرما اے اللہ خاموش فتنوں سے اس امت کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے اے اللہ تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما اے اللہ ہمارے خیالات کو بھی پاکیزہ بنا دے آمین آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین